لیے ہے و ایا کا نستعین یہ بندے کے لیے ہے اہدین الصراط المستقیم یہ صرف بندے کے ساتھ خاص ہے یہ بندے کا حق ہے اللہ رب العزت پر اس میں بندہ اپنا حق اللہ رب العزت سے چاہتا ہے اہدین دن اسرات المستقیم اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا ہدایت دے دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف اس آیت پر اور اس آیت میں کئی ایک مباحث یعنی کئی بحث ہے پہلی بحث تو وہ اس آیت کی مناسبت ہے اپنے ماقبل سے کہ اہ دن اسرات المستقیم کا کیا تعلق اور اس کی کیا مناسبت ہے پچھلی آیات سے تو کئی مناسبتیں ہیں ایک مناسبت نہیں کئی مناسبت ہیں پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ بندے نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کیا اللہ رب العزت کی ربوبیت اس کی رحمانیت اور اس کی جباریت اور ملک کو بیان کیا ایا کا آبودو و ایا کا سعین میں اس نے اپنے آپ کو ریاسی اور نفس کی کبر اور عجب سے پاک کیا اب یہ بندہ اللہ رب العزت سے بالکل قریب ہو چکا ہے اللہ رب العزت سے بالکل قریب ہوا ہے اب قرب الہی کو پہنچنے کے بعد بندے کو اللہ رب العزہ سے کچھ نہ کچھ طلب کرنے چاہیے مطالبہ کرنے چاہیے لوگ جب بادشاہوں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں بادشاہ کے دربار میں جانے کے بعد بادشاہ سے کچھ مانگتے ہیں کچھ طلب کرتے ہیں اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے تمام بادشاہوں کا یہ بادشاہ اور حاکم ہے تو اس سے کچھ مانگنے چاہیے کیا مانگنے چاہیے یہ اللہ نے بندے پر نہیں چھوڑا اس لیے کہ بندہ ظاہر بین ہے اور بندہ دنیا پرست ہے بندے کی خواہشات ہوتی ہے شہوات ہے اور بندہ جو ہے نا بندے کو اپنے انجام اور عاقبت کے بارے میں علم نہیں ہوتا اور جو اللہ سے چاہتا ہے اس کے انجام اور عاقبت کے بارے میں بھی انسان جاہل ہوتا ہے عالم نہیں ہوتا علم نہیں رکھتا تو اللہ رب العزت نے احسان کرتے ہوئی اللہ نے وہ چیز جو مانگنی چاہیے اللہ نے خود تعلیم دی ہے سلام کہ اس عظیم مقام میں پہنچنے کے بعد اب تم اللہ رب العزت سے ہدایت کا مطالبہ کرو اللہ سے ہدایت مانگو اور ہدایت کا سوال کرو باقی جو چیزیں ہیں دنیا وغیرہ ان کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں اللہ سے ہدایت مانگو تو یہاں پہ مفسرین قولو کو محضوف مانگتے ہیں قولو قولو جمع ہے جمع قلن کی جمع ہے قل اس کی جمع قولو ہے یعنی تم کہہ دو اللہ نے کہنے کا حکم دیا ہے قولو اہدن الصراط المستقیم اس مقام میں پہنچنے کے بعد اب تم کہو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیں تو یہ مناسبت ہے یہ پہلی مناسبت ہے اس لیے کہ ہدایت کی طرف بندہ ہمیشہ محتاج اور ہمیشہ زندگی کے ہر لمحہ اور گوشے میں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے دوسری مناسبت اہدنا کی وہ ایاکہ کے ساتھ ہے ایاکہ نعبدو نابود ایا کا نعبدو سے اس کی مناسبت ہے ایا کا نعبدو ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہدایت کس طرح کریں ہدایت کی عبادت کس طرح کریں عبادت کی کیفیت کیا ہونی چاہیے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہمیں ہدایت کرنے کا طریقہ بتلا دے اہ اے طریق العبودیہ اپنی بندگی کا طریقہ ہمیں بتلا دیں اہ دین سرات المستقیم اے اہ دینا طریق العبودیہ ہمیں عبادت اور بندگی کرنے کا طریقہ سکھا دیں یہ بھی ایک اچھی مناسبت ہے اہدین دین سرات المستقیم یہ جو لفظ اہدنا ہے یہ امر ہے اور اس سے پہلے مفسرین قولو کو محضوف مانتے ہیں بلکہ صورت الفاتحہ کے ہر آت کے شروع میں قولو کو محضوف مانتے ہیں قولو الحمد للہ رب العالمین قولو الرحمن الرحیم قولو مالک یوم الدین قولو ایاک نعبد و ایاک نستعین قولو اہدین الصراط المستقیم یہ ہدایت سے ماخوذ ہے عہدینہ اور یہ ہدایت کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں دو سو اٹھانوے بار استعمال ہوا ہے دو نو اور آٹھ ہدایت کا لفظ قرآن میں دو سو اٹھانوے بار استعمال ہوا ہے سیغی امر کے ساتھ دو بار استعمال ہوا ہے سیغ امر کے ساتھ قرآن کریم میں یہ ہدایت دو بار استعمال ہوا ہے اہدینہ اور یہ جو سیرات کا لفظ ہے لفظ سیرات یہ قرآن میں چالیس بار استعمال ہوا ہے چالیس بار اور مستقیم کا لفظ یہ قرآن کریم میں سینتیس بار استعمال ہوا ہے مستقیم کا لفظ قرآن کریم میں سینتیس بار استعمال ہوا ہے ہدایت کا لغوی معنی ہے لغوی معنی دلالت الخیری بلطفن الخیری بلطفن ما مایوسلو ال المقسودی اگر آخری جملہ آپ لکھ نہیں سکتے ہیں تو صرف دلالت الخیری بلطفن بھی کافی ہے لطف با لام طا اور فا دلالت الخیری بلطفن اعلی یوسل ول المقسودی دلالت الخیری خیر کی طرف رہنمائی کرنا خیر کی طرف رہنمائی کرنا بلطفن نرمی کے ساتھ نرمی کے ساتھ خیر کی طرف رہنمائی کرنا کون سی خیر علام ما اس خیر کی طرف رہنمائی کرنا مایوس المقصود جو انسان کو مقصد تک پہنچا دیتی ہے اس خیر کی طرف رہنمائی کرنا جو انسان کو مقصد تک پہنچا دیتی ہے اس کو لغت عربی میں ہدایت کہا جاتا ہے لغت عربی میں اس کو ہدایت کہا جاتا ہے دلالت الخیری بلطفن اعلیٰ مایوسل المقصود پھر یہ ہدایت کا لفظ قرآن کریم میں تین طرح استعمال ہوا ہے ہدایت قرآن میں تین طرح استعمال ہوا ہے تین طریقوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہدایت متعدی ہوتی ہے دوسرے مفعول کی طرف لفظ الہ کے ساتھ اگر اس بات کو آپ نہیں سمجھ سکتے تو پھر یوں کہیں کہ ہدایت اپنے ماں باپ کی طرف لفظ الہ کے ساتھ متعدی ہوتی ہے قرآن کریم کے بہت سارے مقامات میں یہ ہدایت کا لفظ اپنے ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی طرف لفظ الہ کے ساتھ متعدی ہوئی ہے جیسی صورت النحل ایک سو اکیس نمبر آیت صورت النحل ایک سو اکیس نمبر آیت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وشتبا ہو ہدا ہو الا سراۃ مستقیم وج و ہدا ہو الا سرات مستقیم یہاں پہ دیکھیں ہدا ہو اس کا مباد کیا ہے سرات مستقیم سرات مستقیم کی طرف کس طرح متعدی ہوا ہے لفظ الا کے ساتھ وج تباہ ہدا ہو یہ ہدا ہدایت سی ہے الا سرات مستقیم یہ لفظ ہدایت صراط مستقم کی طرف لفظ الہ کے ساتھ متعدی ہوئی ہے اسی طرح صورت شراء میں ہے باون نمبر آیت پانچ دو وقہ لتح دی صراط مستقم و ان نقا لتح دی صراط مستحکم اسی طرح صورت صافات میں ہے وہ حدینہ صورت انعام میں ہے وہ حدینہ ہم صراط مستقیم صورت انعام ستاسی نمبر آیت وہ حدینہ ہم صراط مستقیم یہاں پہ بھی دیکھیں صراط مستقیم کی طرف لفظ ہدایت متعدی ہوئی ہے لفظ الہ کے ساتھ اسی طرح صورت نازعات میں ہے صورت نازعات انیس نمبر آیت و اہدیہ کا الا عربی کا اہدیہ کا الا عربی کا فتح شاہ اب دیکھیں و اہدیہ کا الا ربی کا ہدایت یہ متعدی ہوئی ہے ربکا کی طرف الہ کے ساتھ اس طرح اور بھی بہت سارے مقامات میں قرآن کریم میں یہ لفظ ہدایت الہ کے ساتھ سرات مستقیم کی طرف یا اپنے ماں باپ کی طرف متعدی ہوئی ہے تو یہ اصول میں آپ کو بتلا رہا ہوں یہ پہلا طریقہ ہے لفظ ہدایت کی استعمال کا قرآن کریم میں تو جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں کسی بھی موقع میں جب ہدایت کا لفظ اپنے ماں باپ کی طرف لفظ الہ کے ساتھ متعدی ہوئی ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ارشاد الطریق ارشاد الطریق یا اراعت الطریق راستہ دکھانا کسی کو راستہ دکھانا کسی کو راستہ دکھانا عام عرف میں اس کی مثال آپ لے لیں آپ باہر کڑے ہیں روڈ کے اوپر کسی نے آپ کو کہا کہ میں فیروز پور روڈ جانا چاہتا ہوں تو آپ یہاں کڑے کڑے آپ اس کو کہیں گے بس آپ یہاں پہ یہ رائٹ یوٹرن لے لیں باہر نکلیں میکڈونل آپ کے رائٹ میں ہوگا تو سیدھا آپ چلے جائیں اس روڈ کے اوپر فیروز پور روڈ اگے آئے گا اب آپ نے صرف اس کو راستہ دکھایا ہے اس کو کہتے ہیں ارشاد الطریق اور اراعت الطریق طریق صرف آپ نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے بس اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے اس بات کی یہیں وضاحت ہوگی بار بار وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ بہت علمی بات ہے اس اراعت الطریق یا ارشاد الطریق میں ضروری نہیں ہے کہ یہ بندہ اس راستے تک پہنچ جائے یہ ضروری نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ بندہ اس راستے پر چلتے ہوئی اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے ممکن ہے کہ یہ بندہ میکڈونلڈ تک تو ٹھیک ہے جائے گا لیکن وہاں جا کر کے جو ہے نا بول جائے گا راستہ نہیں جا سکتا یا تو چلے تو جائے گا لیکن ایکسیڈنٹ ہوگا اس کے موت واقع ہو جائے گی اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا اس کا کام صرف یہی ہے کہ صرف آپ نے راستہ ہی دکھانا ہے صرف آپ نے راستہ دکھانا ہے یہ یہی معنی قرآن کریم میں ہے کہ صرف مثلا سیدھے راستے کی طرف اللہ نے ہدایت دی ہے اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اگلا کام نہیں کیا اس کی اس معنی کو اس معنی کے لیے یہ ہدایت کا لفظ دوسرے طریقے کے ساتھ استعمال ہوا ہے دوسرا طریقہ یہ لفظ ہدایت اپنے ماں باپ کی طرف متعدی ہوتی ہے لفظ لام کے ساتھ صرف لام لفظ لام کے ساتھ متعدی ہوتی ہے جیسے صورت اسرا میں ہے نو نمبر آیت قرآن کے متعلق ان نہاد القرآن یہ للتی ان نہاد القرآن یہ للتی ہی اقوم اب دیکھیں یہدی کا جو لفظ ہے ہدایت کا لفظ یہ متعدی ہوا اپنے ماں باپ کی طرف لام کے ساتھ للتی اور اسی طرح صورت حجرات میں ہے بل اللہ یمن علیکم کم ان ہدا ستارہ نمبر ہے صورت حجرات کی ان ہدا کم یہاں پہ دیکھیں ہدایت کا لفظ متعدی ہوا اپنے ماں باپ کی طرف لام کے ساتھ ان ہدا کم تو یہاں پہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے جب ہدایت کی سلے میں لفظ لام آ جائے تو پھر ہدایت کا مطلب ہوتا ہے اصال الا طریق کسی کو راستے تک پہنچا دینا کسی کو راستے تک پہنچانا اس نے فیروز پور روڈ کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ کے دل میں شفقت پیدا ہو گئی آپ نے اس کو پیک کیا اپنی گاڑی میں اور لے جا کر کے فیروز پور روڈ کے اوپر آپ نے اتار دیا کہ بس یہ طریق یہ راستہ ہے اس نے جو راستہ پوچھا تھا آپ نے اس کو اس راستے تک پہنچا دیا ہے پہلے مرحلے میں تھی تھا کہ آپ نے صرف اس کو دکھایا ہے لیکن پہنچایا نہیں ہے اس میں یہ کہ آپ نے پہنچا دیا اس کو راستے تک اس کو کہتے ہیں اصال الطریق اب اس میں آپ نے تو راستے تک پہنچا دیا ہے لیکن اب وہ منزل مقصود کو پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتا وہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو تو چڑھایا راستے کے اوپر لیکن اب وہ نہیں پہنچ سکتا کسی حادثے کا شکار ہوا اور نہیں پہنچ سکا اپنی منزل مقصود کو وہ اس کی ذمہ دار آپ نہیں ہے اور تیسرا طریقہ اس کی استعمال کا وہ یہ ہے کہ یہ لفظ ہدایت اپنے ماں باپ کی طرف بلا واسطہ متعدی ہو نہ اس کی سلے میں الا ہو اور نہ لام ہو کچھ بھی نہ ہو جیسے کہ یہاں پہ ہے اہ دن المستقیم اب دیکھیں یہاں پہ ہدایت کے بعد نہ لفظ الہ ہے اور نہ لفظ لام ہے یہ ہم پہ بھی ہے صورت نساء میں بھی ہے و حدیم سرات سراتم مستقیمہ ایک سو پچہتر نمبر و حدیم الہ سراتم مستقیمہ اور صورت فتح میں ہے دو نمبر آیت یقفر الک اللہ متقدم ضمبِکہ مت اخر و تم عمت ہو علیہ کا و احدیّہ کا سراتم مستقیمہ و کا سراتم مستقیمہ اب دیکھیں وہاں پہ نہ لام ہے نہ الہ ہے کچھ بھی نہیں ہے صورت قصص میں ہے بائیس نمبر آیت اور بھی بہت سارے مقامات میں ہے صورت صافات میں ہے ایک سو اٹھارہ نمبر آیت نا مسرات المستقیم وحدینہ ہو مصرات المستقیم اب دیکھیں یہاں پہ نہ الہ ہے نہ لام ہے جب لفظ ہدایت اپنی ماں باپ کی طرف متعدی ہو اور سلے میں نہ الہ ہو نہ لام تو اس کا مطلب ہوتا ہے اصال المنتہا منزل مقصود تک پہنچانا منزل مقصود تک پہنچانا یہ تینوں ہدایات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اللہ رب العزت اپنی بندوں کو تین طرح کی ہدایت دیتے ہیں اللہ نے راستہ بھی دکھایا ہے اللہ رب العزت نے راستے تک پہنچایا بھی ہے اور اللہ رب العزت اہل ایمان کو منزل مقصود تک پہنچا بھی دیتے ہیں یہ مراتب الہدایت میں آپ سنیں گے کہ ہدایت کے جو مراتب ہے بندے کو ہدایت کس طرح ہوتی ہے اس کے مراتب میں آپ سمجھ لیں گی کہ یہ جو ہدایت ہے اصال المنتہا انتہا منزل مقصود تک پہنچنا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ان نقلات حدی من احبابتا ولاکن اللہ من ہدمیشہ ہدایت کا جو آخری مرحلہ ہے جنت یا جو توفیق ہے وہ تو آپ نہیں دے سکتے اور پہلی جو ہدایت ہے اراعت الطریق اور اصال الطریق راستہ دکھانا یا راستے تک پہنچانا یہ انبیاء علیہ السلام کر سکتے ہیں یا علماء کر سکتے ہیں تمام اہل ایمان یہ کر سکتے ہیں لیکن جو تیسرا ہے یہ جہاں پہ یہ بلا کسی بلا الہ اور بلا لام جو متعدی ہوا ہے اور آخری منزل تک پہنچانا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا تو یہ ہدایت کے لفظ قرآن کریم میں دو دو سو اٹھارہ بار استعمال ہوا ہے دو دو سو اٹھانوے بار تو اس کے متعلق میں نے آپ کو اصول بتلا دیا ہے کہ یہ تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے اور جہاں پہ اس طریقے کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا آپ نے معنی یہ کرنا ہے اگر دوسرے طریقے کے ساتھ ہو اس کی سلے میں اللہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اصال اللہ طریق راستے تک پہنچانا اگر مطلق آیا ہو سلے میں نہ الہ ہو نہ لام تو اس کا مطلب ہوتا ہے آخری منزل مقصود کو پہنچانا اس نے آپ سے راستہ پہنچایا تھا آپ نے اس سے کہا کہ آپ کدھر جانا چاہتے ہیں اس نے کہا کہ میں تو سمن آباد میں میرا گھر ہے میں سمن آباد جانا چاہتا ہوں آپ نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا دیا ہے اور سیدھا لے جا کر کے گھر کے پاس ہی اتار دیا ہے یہ اصال الال منتحا ہے پھر رسپور روڈ بھی آپ نے طے کیا ہے اور سمان آباد میں لے جا کر کے آپ نے اس کو اس کے گھر میں اتار دیا ہے یہ اصال المنتہا ہے انتہائی منزل مقصود کو پہنچانا تو یہاں پہ اہدین دین المستقیم اس تیسرے معنی میں استعمال ہوا ہے یا اللہ میں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی طرف یعنی ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے منزل مقصود تک پہنچانا مقصود ہے یہاں پہ یہ سیرات اس میں دو قرات ہیں سرات بھی ہے سات کے ساتھ اور سیرات سن کے ساتھ بھی ہے دو طرح یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو سیرات کو اگر آپ سین سے لے لیں تو سین یہ سراتا یسروت و تو و سراتان عربیت میں لقمے کو کہتے ہیں نوالے کو کہا جاتا ہے نوالے کو اور یہ فعالن کے وزن پر ہے اور غالباً فعالن کی وزن پر اکثر جو آنے والے الفاظ ہیں ان کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا کسی چیز کو لپیٹ لینا جیسے لحاف ہے لحاف رضائی کو کہتے ہیں رضائی لپیٹ لیتے ہیں اپنے اندر انسان کو لحاف ردا بڑی سی چادر کو کہتے ہیں جو انسان کو لپیٹ لیتے اپنے اندر تو اسی طرح شغاف شغف سی وہ محبت جو انسان کی دل کو گیر لے اپنے اندر لفاف ہر لپیٹنے والی چیز کو لفافہ بھی کہتے ہیں جیسے لفافہ اردو میں بھی ہے لفاف عربی میں بھی ہے تو یہ صراط بھی یہ راستہ بھی انسان کو اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے جب انسان راستے کی جب راستہ وسیع ہو کشادہ ہو فراق ہو اس کے اندر انسان جب چلنا شروع کر دیتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اس نے انسان کو ہر طرف سے گیر لیا ہے صراط المستقیم اور مستقیم یہ اس کا مطلب ہے سیدھا راستہ چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کی قید لگائی ہے کہ وہ راستہ جو مستقیم ہو غیر مستقیم راستہ نہیں یہ ہم پہ اللہ رب العزت نے تشبیح دیا ہے معقول کو محسوس کی ساتھ اس کو کہتے ہیں تشبیح المعقول بالمحسوس معقول عقل سے ہے محسوس حص سے ہے سن سے تشبیح المعقولی بالمحسوس اللہ نے ایک عقلی چیز کو حصی چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور پڑھے لکھے ہونے کی دعوے دار بھی ہیں اگر ہر بات کی وضاحت کر لوں تو آپ کی اس جو ہے نا شرافت کی اور جو ہے نا وہ احانت ہوگی تو حصی تو آپ خود سمجھتے ہیں جس کا تعلق انسان کے حواس سے ہے آنکھوں سے آپ اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں کان سے ہاتھ سے اس کا آپ جو ہے نا وہ ہاتھ لگا سکتے ہیں پاؤں کے ذریعے اس کے اوپر چل سکتے ہیں معقول اس سے مراد معنوی چیز جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی لیکن اس کا تعلق آپ کے عقل سے ہے اور محسوس جو چیز آپ کو نظر آتی ہے تو یہاں پہ تشبیح المعقول بالمحسوس عقلی چیز کو اللہ نے حصی چیز کے ساتھ تشبیح دی ہے اگر آپ کہیں کہ پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو مطلب یہ کہ آپ کی جو یہ انگریزی ہے اس نے آپ کو ان پڑھ بنا دیا ہے ہاں، انگریزی سے اتنا متاثر ہونا کہ بالکل اپنی زبان کی اصول اور اس کی لغت اور اس کے فرہنگ کو بول جانا یہ پھر پڑھا لکھا ہے آپ سے تو پھر یہ دیہاتی بہتر ہے کہ جن کو اردو آتی تو کچھ نہ کچھ ان کو بات کی بھی سمجھ آتی ہے لیکن ایسے نہیں انشاءاللہ آپ تو آپ یہاں پہ معقول کیا ہے معقول دین کا راستہ ہے دین کا جو راستہ ہے وہ نظر نہیں آتا اس کا تعلق دن کا جو راستہ ہے وہ آپ کے عقیدے سے ہے آپ کے اخلاق سے ہے آپ کے عمل سے ہے اور جو محسوس ہے یہی راستہ جس پر ہم چلتے ہیں پاؤں کے ذریعے سے <clears throat> پاؤں کے ذریعے سے تو معنوی راستے کو اللہ نے تشبیح دی ہے حصی راستے کے ساتھ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے مطلب یہ کہ ہم پہ سیدھے راستے سے کون سا راستہ مراد ہے معنوی راستہ دین کا راستہ مراد ہے لیکن اللہ نے اس کو صراط مستقیم کہا اس کو اللہ نے جو حصی راستہ ہے جس پر ہم چلتے ہیں پاؤں کے ذریعے سے اس پر اللہ نے تشبیح دی ہے تاکہ بات کی صحیح سمجھ آ جائے تو راستے میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے راستے میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو راستہ ہو یا یوں کہیں کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے پہلی چیز یہ ہے کہ راستہ ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ راستہ سیدھا ہو سیدھا ہو اگر راستہ نہ ہو تو آپ منزل کو نہیں پہنچ سکتے پہنچیں گی تو بڑی مشکل سی لیکن راستہ ہو اور سیدھا نہ ہو تو پھر بھی جو ہے نا آپ صحیح معنوں میں منزل کو نہیں پہنچ سکتے راستہ بھی ہو اور سیدھا بھی ہو تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اہ دن السراط تم یہ اللہ سے ہدایت طلب کیا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے راستہ بھی ہو فراخ بھی ہو تو سرات کا مطلب ہے کلا راستہ اور مستقیم یہ کہ سیدھا اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہو تو پھر اس ہدایت کی طرف آ جائیں تو یہ سرات مستقیم سے مراد یہی قرآن اس کے وضاحت ہوگی یہ جو ہدایت ہے یہ دن اسرات المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے یا ہدایت دے دے یہ ہدایت کی چار قسمیں ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو ہدایت دینے کے لیے ہدایت کو چار قسموں میں اللہ نے تقسیم کیا ہے ہدایت کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم الہدایہ الطبعیہ طبعی ہدایت اس کو آپ فطری ہدایت بھی کہہ سکتے ہیں الہدایہ الفطریہ یا الہدایہ بالفطرہ طبعی اور فطری ہدایت ہے جو کہ اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کو دی ہوئی ہے یہ ہدایت یہ جو فطری ہدایت ہے یہ اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کو دی ہوئی ہے یہ انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے آتا کل لشع ان خلق مذا اللہ نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا ہے پھر اللہ نے اس کو ہدایت بھی دی ہے کل لشع ان میں ہر مخلوق داخل ہے اللہ نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا ہے پھر اس کو اللہ نے ہدایت بھی دی ہے وہاں پہ ہدایت سے مراد فطری ہدایت ہے فطری ہدایت مثلا دیکھیں یہ مرغی کو کس نے تعلیم دی ہے کہ یہ انڈے کے انڈے کے اوپر جا کر یہ بیٹی رہے گی ماہینہ چالیس دن تک تو اس کے انڈے سے جو ہے چوزے نکل آئیں گے یہ اللہ نے اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے اب وہ کچھ مدد رہنے کے بعد جو انڈے کے اندر چوزہ ہے اس انڈے کو سراخ کرنا یہ مرغی کا کام نہیں چوزے کا کام ہے اس چوزے کو کس نے ہدایت دیا ہے کہ تم اس کو سراخ کر لو اور باہر نکل جاؤ اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے اور جیسی ہی چوزا انڈے سے باہر نکلتا ہے تو چلنے کی ہدایت اس کو کس نے دی اللہ رب العزت نے جیسی پیدا ہوتا ہے تو فوراً چلنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح یہ جو حیوانات ہے یہ بکری ہے اور جو بقیہ حیوانات ہیں ان کے اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو اس کی جو اس کے مانگ کی جو پستان ہے اس کی طرف اس کو کس نے ہدایت دی ہے اللہ نے ہدایت دی ہے جیسی پیدا ہوتی ہے فوراً اپنی مانگ کی طرف جو ہے نا توجہ دیتی ہے اور دودھ کی جگہ ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے یہ فطری ہدایت ہے اللہ نے اس کو ہدایت دی ہوئی ہے اسی طرح جو یہ شہد کی مکی ہے اس کو کس نے ہدایت دی ہے اللہ رب العزت نے دی ہے سب مخلوقات میں آپ اس طرح غور کریں اور دوسری ہدایت ہدایت الحواس ہے ہدایت الحواس والمشاعر یہ جو آپ کے حواسی جو ظاہر حواس ہے یہ آنکھ ہے کان ہے زبان ہے ہاتھ ہے پاؤں ہے اس کو ہدایت الحواس کہتے ہیں ظاہری اعضاء کے ساتھ ہدایت دینا اور یہ اس پہلی ہدایت کے لیے مکمل ہے یہ ہدایت اس کو مکمل کر دیتی ہے اور تیسر جیسی اس میں ہے صورت اعلیٰ میں ہے والذی قدر فہدا وہاں پہ ہدایت بالحواس مراد ہے اور تیسری ہدایت ہدایت العقل ہے پہلی جو دو ہدایتیں ہیں اس میں سب مخلوق شریک ہیں فطری ہدایت اور حواس کی جو ہدایت ہے اس میں سب مخلوق شریک ہے اور تیسری ہدایت جو انسان کے ساتھ جنیات کے ساتھ خاص ہے یہ ہدایت العقل ہے پہلی دو ہدایتیں ناقص ہے کہ جب تک اللہ رب العزت عقل کی ہدایت سے بندے کو نہ نوازے کیونکہ وہ جو فطری اور حواسی ہدایت ہے اجتماعی زندگی گزارنے میں اور راستے تک پہنچانے میں وہ کافی نہیں ہے تو اللہ نے انسان کو عقل بھی عقل بھی دی ہے کہ اس عقل کی وجہ سے انسان بقیہ مخلوقات سے ممتاز اور مشخص ہے اور چوتھی ہدایت وہ ہدایت الدین ہے دینی ہدایت دینی ہدایت اور جو یہ دینی ہدایت ہے عقل کے ذریعے سے اور اپنی ظاہری اعضائی بدن کے ذریعے سے اس کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے دینی ہدایات کو عقل کے ذریعے سے انہیں یعنی عقل اس کے لیے معیار نہیں ہے یہ کوئی بندہ جن لوگوں نے دینی ہدایات کو حاصل کرنے کے لیے عقل کو معیار بنایا تو اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے <clears throat> اس کا انسان کے عقل سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں سے تعلق ہے اس سے انسان کو یہ ہدایت ملتی ہے تو پھر یہ جو دینی ہدایات ہیں اس کی بہت سارے قسمیں ہیں پہلی قسم ارسال الرسول اور انزال القتب ہے دینی ہدایات کی پہلی قسم ارسال الرسول اور انزال القتب انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا اور کتابوں کو نازل کرنا اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے کتابیں نازل کیا ہے کس لیے ہدایات کے لیے یاسین والقرآن الحکیم ان لمن المرسلین علی صراط مستقیم و ان اللہ الحد الدین امن صراط مستقیم و ان نقل تدعم الا صراط مستقیم اور حد للمتقین ہدن و رحمہ یہ قرآن قرآن کریم کے متعلق اور انبیاء علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کہا ہے تو یہ ارسال الرسول اور انزال القطب دینی ہدایت کی پہلی قسم ہے اور دوسری قسم التثبیت و توفيق سا کے ساتھ التثبیت و توفیق اس دینی ہدایت پر چلنے کی توفیق دینا اور پھر اس پر ثابت قدم رکھنا جیسی صورت عنکبوت کبوت کے آیت میں ہے انہتر نمبر آیت والذین اجا فینا لنہدینہم دین والذین و فینا لنہدینہم حد الفینہ لنوفقنہم ہم ولنثبتنہم علی لنو علی سبیلنا ہم ہم ان کو ثابت قدم رکھیں گے اور ان کو ہم توفیق دے دیں گے تو اس کو ہدایت و توفیق کہتے ہیں اس میں بھی ہے صورت فتح میں بھی ہے وہ حدیہ کا سرات مستقیمہ دوسری آیت صورت الفتح و حدیہ کا سرات مستقیم وہاں پہ بھی ہدایت توفیق کے معنی میں ہے صورت تغابن میں ہے وم یؤمن باللہ یہدی قلبہ قلب ہو گیارہ نمبر آیت ومن یؤمن باللہ یہ قلب ہو اللہ اس کے قلب کو ثابت قدم رکھتے ہیں ثابت رکھتے ہیں دین پر تو یہ جو ہدایت ہے یہ ہدایت و تسبیتی و توفیق جس کا قرآن کریم میں متعدد مقامات میں ذکر ہے یہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے اللہ کافر کو توفیق نہیں دیتا اللہ کافر کو ثابت قدم نہیں رکھتا اور جو تیسری دلیل تیسری ہدایت ہے وہ ہے الہدایہ بنسب الدلائل الفارقہ بین الحق والباطل ایسی خارجی دلائل جن کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے ایسی خارجی دلائل جن کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے کائنات میں بہت سارے ایسے دلائل ہے کہ جن کو دے کر انسان شرک اور توحید کے درمیان سنت اور بیداد کے درمیان گناہ اور اطاعت کے درمیان فرق کر سکتا ہے اور چوتھی جو ہدایت ہے وہ ہے ہدایت لین القلوب و اقشعرار الجلود دل کی نرمی کی طرف ہدایت دینا کہ اللہ رب العزت کسی مسلمان کی دل کو نرم کر دے اور جب اس پر قرآن پڑھا جاتا ہے یا خود قرآن پڑھتا ہے تو اس کی جسم میں تاغیر اور تبدیل آنا شروع ہو جائے اس کے بال کڑے ہونا شروع ہو جائے یہ بھی ایک ہدایت ہے جو بہت ہی خاص مسلمانوں کے ساتھ یہ خاص ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابح تقشعر من جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک حد اللہ یہدی بھی من یشاء من عبادی کہ اللہ نے بہترین کتاب نازل کیا ہے بار بار پڑھی جاتی ہے یہ کتاب اور اس کو سننے سے اہل ایمان کی بال کڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا دل نرم ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کے اس کلام کو سننے سے تو اللہ کہتے ہیں کہ ذالک حد اللہ یہ قرآن کو سننے کے مقابل میں یون تاغیر اور تبدیل کا پیدا ہو جانا انسانی جسم کے اندر یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور یہ ہدایت اللہ دیتے ہیں جس کو اللہ رب العزت چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہدایت و اقشعرار الجلود ولین القلوب دل کا نرم ہو جانا اور بالوں کا کڑے ہو جانا صورت زمر تیئیس نمبرات میں اس ہدایت کا تذکرہ ہے اور دینی ہدایت کا ایک اور مرتبہ ہے الاصول الى الجنہ جنت تک پہنچنا جنت تک پہنچنا یہ جنت میں داخل ہونا یہ اصال الى المنتہا ہے بس یہ آخری منزل مقصود ہے مسلمان کا یہ آخری منزل مقصود ہے مسلمان کا جسے سورہ اعراف ترتالیس نمبرات میں ہے وقال الحمد للہ حدانہ لہٰذا وما كنا لنهتدي تدیہ ان حدان اللہ اس جنت میں آنے کی ہدایت ہمیں اللہ نے دی ہے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم جنت میں نہ آ سکتے اور اسی طرح وہدو من القول وہدو الا صراط الحمید اچھی باتوں کی طرف اور حمید کے راستے کی طرف ان کو ہدایت دی گئی ہے حمید کے راستے سے مراد جنت کا راستہ ہے تو یہ ہدایت ہے اور ایک ہدایت ہے وہ کامل ایمان کے بعد انسان کو ملتی ہے الہدایہ عند نزول المصائب والحوادث جب مصیبت آتی ہے جب پریشانی آتی ہے جب آزمائش آتی ہے تو اس وقت ہدایت پر ثابت قدم رہنا دن پر ثابت قدم رہنا اور وہاں پہ کیا کرنا ہے جن لوگوں کی ایمان میں نقص ہے وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں بڑے بڑے عقل مند اپنے عقل کو کو بیٹھتے ہیں وہاں پہ سورہ تغابن گیارہ نمبر آت ما اصاب من مصیبت اللہ بدن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی ہدِ قلب ہو جب مصیبت پہنچتی ہے تو جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے یہدی قلبہ قلب ہو اللہ ان کے دلوں کو ہدایت دیتا ہے مصائب کے وقت تو وہ ثابت قدم رہتے ہیں اس ٹائم اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بلکہ عام جو مسلمان ہیں ان کا دل تو نہیں چاہتا کہ اللہ کا نام ہی لے لیں لیکن جو جو کامل ایمان والے لوگ ہیں اس ٹائم بھی اللہ رب العزت ان کو ہدایت دیتا ہے اور ایک ہدایت دینی ہدایت وہ ہے جو بندہ الہدایت یکتسب العبد بمجاہدتی ہی بندہ اپنی سے اس ہدایت کو کما سکتا ہے والذین جاہدوا فینا حدینسب سبلنا یہ انہتر نمبر ہے صورت عالان کبوت کی جس راستے میں بھی آپ محنت کریں گے اللہ رب العزت اس راستے میں آپ کو صحیح ہدایت دے دیں گے مثلا آپ نماز کے بارے میں کوشش کرتے ہیں تو نماز میں جو آخری درجے کی ہدایت ہے آخری درجے کی ہدایت کی شروع سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر سلام تک نماز میں خوشو اطمینان قلب اور نماز پڑھنے سے راحت اور نماز کی ہر ایک لمحے میں اور ہر ایک مرحلے میں ایک الگ لطف اور لذت کا احساس کرنا جب قیام میں ہے تو الگ لطف ہے رکو میں جاتا ہے تو پھر دوسرا لطف ہے جو قیام میں نہیں ہے جب بندہ سجدے میں چلی جاتا ہے تو پھر وہ لطف ہے کہ جو نماز کے کسی حصے میں نہیں ہے تشہد میں الگ لطف ہے قراءت میں الگ لطف ہے تسبیحات کے پڑھنے میں الگ لطف ہے ایک نماز پڑھنا خود ہدایت لیکن نماز کے اندر پھر بہت ساری ہدایت ہیں کہ بس جیسے بندہ اللہ اکبر کا ہے دل میں اس بات کو یقین ہو کہ بس اب سب سے عظیم ذات اللہ کی ذات ہے نہ بیوی بڑی ہے نہ دکان بڑی ہے نہ گاڑی بڑی ہے عظیم ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں تمام چیزوں کو بول جائے یہ ہدایت ہے جس کا تعلق انسان کی کوشش اور زحمت سے ہے جیسے قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کریم کی ہر آیت سے الگ لطف اٹھانا اور بندہ یوں محسوس کرے کہ جیسے میں بہت ہی خوبصورت اور پھولدار اور پلدار باغ کے اندر میں داخل ہوا ہوں تو ہر طرف آپ کو پوری نظر آتا ہے پل نظر آتا ہے تو یہ ہدایت ہے اسی طرح ذکر اذکار میں جائیں اس کے اندر بہت سارے ہدایت ہیں تو یہ ہدایت کا وہ آخر مرحلہ ہے کہ یکتصب تصب حال و بھی ہی بندہ اپنے مجاہدے کے ذریعے سے اس کو حاصل کر سکتا ہے یہ تو بات ہوئی ہدایت کے مراتب کے متعلق کہ ہدایات کی چار قسمیں ہیں ہدایت الفطرہ اور ہدایت الحواس ہدایت العقل اور ہدایت الدین ہدایت الدین کی پھر بہت سارے قسمیں جو میں نے ذکر کیا ہے اب اسباب حصول الہدایہ اب ہمیں تو اتنا علم ہوا کہ ہدایت کی بہت سارے قسمیں ہیں اور ان تمام کا تذکرہ ہے اہدین صورات المستقیم میں اور وہ سب ہدایت ہم اللہ سے چاہتے ہیں اب ہدایت تو چاہتے ہیں لیکن صرف چاہنے سے ہدایت نہیں ملتی انسان کو بندہ کون سا راستہ اختیار کرے کون سا عمل کرے کون سا سبب اختیار کر لے تاکہ اللہ رب العزت ہدایت کی جو آخری مرحلہ ہے اس کے ساتھ انسان کو نوازے تو بہت سارے ہیں سب سے پہلا سبب وہ نماز ہے نماز نماز یہ ہدایت کا ذریعہ ہے جیسے اس صورت کے شروع میں اس صورت کی تفصیل میں میں نے کہا تھا وہ حدیثی قصی قسم تو صلاح تبین وبین بین آبدی نصفین ولی آبدی ماسا اعلیٰ نماز میں بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ وہ بندے کو دے دیتا ہے تو ہم نماز میں اللہ رب العزت سے ہدایت مانگتے ہیں اور وہ حدیث بھی دلیل ہے اور یہ سورہ فاتحہ کے یاد عہدین اسورات المستقیم خود دلیل ہے نماز پڑھنا اور پھر نماز میں اللہ رب العزت سے ہدایت کا طلب کرنا یہ بہترین ایک ذریعہ ہے حصول ہدایت کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان صرف ایک نماز میں بھی سچے دل سے اللہ رب العزت سے عہدین اسرات المستقیم کو غور سے پڑھ لے تو اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں اگر اس میں اہلیت ہو افسوس ہے ان ملاؤں پر اور ان عیمت المساجد پر کہ جو پچاس پچاس سال مسجد کے اندر لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں اور لاکھوں کے حساب سے شاید سورہ فاتحہ پڑھی ہو لیکن ایک بار بھی اہدین اثرات المستقیم کو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھا اگر ایک بار بھی پڑھتے تو اللہ رب العزت ان کو ہدایت دیتے اور پچاس سال تک مسجد کی محراب اور ممبر میں بدعات اور خرافات کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دیتے اور پچاس سال تک جو ہے نا دین اور عوام کے درمیان یہ رکاوٹ نہ بنتے اس دور میں جو میں نے سوچا اور غور کیا ہے سب سے بڑی رکاوٹ حق اور عوام کے درمیان وہ وہ لوگ ہیں جن کی نسبت علم کی طرف ہے جو منصوبہ العلم ہے جن کو لوگ اپنے عرف میں علماء کہتے ہیں یہی علماء لوگوں اور دوسرے مرتبے پر یہ حکام حکومتیں جو یہ جابر اور ظالم حکام ہیں یہ دو طبقہ عوام اور حق کے درمیان دیوار بنے ہوئے ہیں اگر یہ ہٹ جائیں تو ہر عوام کو حق بات کی سمجھ آتی ہے تو یہ ایک بار بھی اہدین دن اسرات کو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے انسان کو اور قرآن کی تفسیر پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو اپنی عبادات کو اصلاح کرنا ہے دوسرا سبب الکعبہ یہ کعبہ ہے صورت علی عمران میں ہے ان اول بیت ان وزی للذی ببکت وحد وہد للعالمین تو وہ چھیانوے نمبر آیت صورت عمران کی اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہدایات ہے اس میں عالمین کے لیے ہدایت اور ہر قسم کی ہدایت ہے حج میں جانے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ حج میں اور کعبہ میں ایسے آپ کعبے کی طرف دیکھتے رہیں مطاف میں بیٹھ کر کے اس کے اندر آپ کو بہت سارے ہدایت ملتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظمت کی طرف اور بہت سارے چیزوں کی ہدایت وہاں پہ موجود ہیں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے بہت سارے اہل علم سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے جو ایک سوچ لے کر کے جاتے ہیں اور تیسرا سبب قرآن کریم ہے جسے بقرہ میں آپ پڑھیں گے حد للمتقین یہ قرآن عظیم ہدایت ہے ان نہ القرآن یہ حدیل ہی اقوام سورہ اسرا نو نمبرات یہ سیدھے راستے کی طرف انسان کو ہدایت دیتا ہے صورت جاتیہ میں ہے گیارہ نمبر آیت ہدن و رحمت للمؤمنین اس قرآن میں عظیم ہدایت اور عظیم رحمت ہے صورت یونس میں ہے غالباً نمبر آیت ہے قجات کم معدت من ربکم کم و شفاء المافِ صدور و ہدن و رحمۃ للمؤمنین قرآن ہدایت ہے اور تیسرا سبب یا چوتھا سبب وہ مجاہدہ ہے کشش زحمت اور کاوش والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سورہ عنکبوت کی کے آخر آیت انہتر نمبر آیت والذین جاہدوا اس میں جہاد فی سبیل اللہ نے قتال بھی داخل ہے اس لیے جہاد کے مسائل اور قتال کے مسائل میں ان علماء کو اللہ نے بڑی بصیرت دی ہے جو صفی جہاد کے اندر کڑے ہیں ان کی باتیں ان کی باتوں میں بڑی قوت ہوتی ہے کفار کے پہچان کفار کی اقسام کفار کے سازشوں کے متعلق اللہ نے جو ان لوگوں کو بصیرت دی ہے وہ بصیرت ان علماء کو حاصل نہیں ہے جو صف جہاد میں کڑے نہیں ہیں اور اس طرح جہاد کی جتنی قسمیں ہیں جو تیرہ قسمیں ہیں مجاہدہ زحمت کشش سی انسان کو ہدایت ملتی ہے صلی العن کبوت دلیل ہے اس پر اور ایک عظیم سبب دعا ہے دعا حدیث قدسی میں ہے کلکم ضال من ہدی تو ہو فسطی تم سب کے سب گمراہ ہو اللہ نے ہم سب کو کہا کہ تم سب گمراہ ہو کلکم ضال تم سب گمراہ ہو مگر جس کو میں نے ہدایت دی ہے تم مجھ سے ہدایت مانگ لیا کرو میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں اور یہ صورت فاتحہ کے بھی دلیل ہے دن صورت المستقیم دعا مانگنے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے ہم اللہ سے بس گاڑی مانگتے ہیں کٹی مانگتے ہیں پیسہ مانگتے ہیں نہیں اللہ رب العزت سے اصل ہدایت مانگ لیا کریں میں تو کبھی کچھ مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پتہ کس طرح کے مسلمان کس چیز کے مسلمان کبھی اللہ سے توفیق نہیں مانگتے ہدایت نہیں مانگتے خوشو نہیں مانگتے تقوا نہیں مانگتے اور انسان کی جسم دل کے اندر جو بری بیماریاں ہیں حسد کبر دنیا پرستی ان سے جان چڑانے کی دعا نہیں مانگتے اس حال میں کہ میرا تجربہ ہے کہ جب یہ چیزیں آپ مانگتے ہیں تو اللہ فوراً دے دیتا ہے جو دینی نعمتیں ہیں جب یہ اللہ سے آپ مانگتے ہیں تو اللہ فوراً دے دیتا ہے اس لیے کہ اس میں بندے کی خیر ہوتی ہے اور دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں ہمیشہ بندے کی خیر نہیں ہوتی اللہ جلدی نہیں دیتا تو یہ اللہ سے دینی نعمتیں مانگنی چاہیے ہمیشہ اور ایک بہترین سبب اتباع اور رسول ہے اتباع اور رسول صورت عنور کی چروانجا نمبر ہے پانچ چار وہ ان تو اگر اس کی اطاعت کریں اس رسول کی تو اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے اور ساتواں سبب العنابت ہے انابت کا مطلب یہ کہ ضد نہ ہو انسان کی میں عناد نہ ہو حق کے ساتھ ضد اور عناد نہ ہو یہ سورہ اس میں ہے شرح میں ہے تیرہ نمبر آیت و ان اللہ حیہ الَََ من یونیب اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اللہ کے طرف رجوع کرتا ہو رجوع رجوع الا ضد نہ ہو دل میں سورہ را میں بھی ہے ویہد علیہ من اناب ستائیس نمبر آیت اسی طرح ایک عظیم سبب ہدایت حاصل کرنے کے لیے وہ صحیح ایمان ہے کہ بندہ ایمان سیکھے اور ایمان کے متعلق علم حاصل کرے سورہ یونس میں ہے نو آیت یہدیہم ربہم بی ایمانہم اللہ ایمان کے سبب سے ان کو ہدایت دیتا ہے اور ایک عظیم سبب اتباع اور رضوان اللہ اتباع رضوان اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رضا تلاش کرنا ہمیں بس بندے کی سوچ یہی ہو کہ اللہ مجھ سے کس طرح راضی ہوگا اتباع رضوان اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں رہنا سورہ المائدہ سولہ نمبر آیت یہدی بہ اللہ من اتبع رضوان ہو اللہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا چاہتے ہوں اس کا مفہوم مخالف ہی ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے نہیں قرآن کی تعلیم قراءات اس کی تفسیر پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ دنیا کے مادیات کو کمانا مقصود ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا وہ بلکہ قرآن پڑھتے رہیں گے گمراہ ہوتے جائیں گے شکاوت بڑھتی جائے گی اللہ کی ہر عبادت میں یہ اصول ہے عبادت کے دو پہلو ہے عبادت اگر صحیح معنوں میں ادا ہوگی تو انسان کو ہدایت ملتی ہے لیکن ہدایت کو اگر عبادت کو صحیح انداز میں ادا نہ کیا تو آپ کی اس ضلالت میں گمراہی گمراہی میں اضافہ ہوتے جائے گا جیسے حج دیکھیں حج سے انسان میں تبدیلی آتی ہے لیکن اگر بندہ صحیح معنوں میں حج نہ کریں جیسے حج سے آئے گا تو سام گیا ہوا تھا اشدہا ہو کر کے واپس آئے گا اسی طرح ایک عظیم سبب وہ رحمت اللہ محض اللہ رب العزت کا فضل بس جس پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں وہ ان اللہ یہ شاہ سرات مستقم سر البقرۃ دو سو چودہ نمبرات اللہ جس کو چاہتے ہیں سرات مستقم کی طرف ہدایت دیتے ہیں یہ تو ہدایت کے اسباب کے متعلق بات ہوئی اب سرات مستقم کیا ہے قرآن کریم میں اس کی کئی جو ہے نا وہ مصداقات ہیں مفسرین کی مختلف اقوال ہے کل کو جمع کریں حاصل ایک ہے طبرینی اور ابن کثیر نے لکھا ہے الطریق الذي لا اعوجاج فيه الطریق الذي لا اعوجاج فيه وہ راستہ جس میں کوئی کجی نہ ہو تو ابن کثیر نے لکھا ہے پہلا مصداق اتباع الکتاب و سنت مستقیم مستقم کیا ہے قرآن اور سنت کی پیروی بس قرآن و سنت کی پیروی کریں یہ سیراۃ مستقیم ہے اس نے لکھا ہے مدارک نے تفسیر مدارک نے کہ سرات مستقیم سے کیا مراد ہے الدین الحق حق دین مراد ہے حق دین اور اس کے متعلق عبداللہ ابن عباس کا وہ قول بھی منقول ہے اس آیت کے تفسیر میں اہ دین السرات المستقیم اے الہیم نہ دین الحق یا اللہ ہمیں الہام کر دین حق یعنی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق دے دے الہمنا دین الحق دین الحق یہ تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ سرات مستقیم سے مراد دین الحق ہے عبداللہ ابن مسعود کی بہت پیاری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ سرات المستقیم ہوا ما کا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرات مستقیم وہ ہے کہ جس پر اللہ کے رسول نے ہمیں چھوڑ کر کس دنیا سے چلے گئے ہیں یعنی وہ منہج وہ دین جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ اکرام کو دیا بس وہ سرات مستقم ہے اور الحمدللہ وہ دین اسی طرح جس طرح جبرین لا کر اللہ کے رسول کو دیا تھا اور اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو دیا اور اس پر صحابہ اکرام کی تربیت کی وہ دن اسی طرح بلا کمی اور بیشی الحمدللہ اس وقت موجود ہے قرآن اور سنت کی شکل میں تو یہ مختلف اقوال ہے سلف کی جن کا حاصل ایک ہی ہے اب دین دین حق کیا ہے قرآن و سنت ہے اللہ کے رسول نے کس پر صحابہ اکرام کو چھوڑ دیا ہے قرآن و سنت پر چھوڑ دیا ہے اتباع الکتاب کتاب و سنت کیا ہے دین حق ہے سب کا حاصل ایک ہی ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بدائع میں بہت اچھی بات لکھتے ہیں سرات المستقیم کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ سرات المستقیم کیا ہے ہوا طریق اللہ الدی نصب لعباده ہی اعلیٰ السنِ رسول ہی سراطِ مستقم ہوا جس کو اللہ نے ہموار کیا ہے اپنے بندوں کے لیے انبیاء علیہم السلام کی زبانوں کے ذریعے سے انبیاء علیہم السلام کی زبانوں کے ذریعے سے اللہ نے جو راستہ ہموار کیا اپنے بندوں کے لیے وجعله موصلا لعباده الیہ ہی اور یہ وہ راستہ ہے کہ اس پر چلنے سے بندے جا کر اللہ کو ملتے ہیں ولا طریق قلع الہ سوا ہو اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے یہ بکواس ہیں جو کہتے ہیں کہ منزل مقصود ایک ہیں لیکن راستے مختلف ہے کوئی یہودیت سے چل کر آ کر اللہ کو ملے کوئی نصرانیت سے کوئی شیعہ شیعہ مذہب اختیار کرنے سے کوئی بڑی اختیار کرنے سے کوئی قادیانیت اختیار کرنے سے نہیں وہ نہ صراط مستقیمہ ایک ہی راستہ ہے بس کوئی ولا طریق قلوم الیہ سوا ہو اس ایک راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بل طروق و کلحا مسدود اس ایک راستے کے علاوہ باقی سب راہیں بند ہیں سب بلاک ہے کوئی دوسرا تیسرا راستہ نہیں ہے اور وہ کیا ہے وہ اقرار بالعبودیہ افراد ہو بالعبودیہ کہ اپنی بندگی میں اللہ رب العزت کو خاص کیا جائے اور اسی طرح وہ افراد و رسول ہی بتا اطاعت میں اللہ کے رسول اطاعت کو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص کیا جائے کسی اور کی اطاعت نہ کی جائے اللہ کے رسول کے مقابل میں فلاح و رقبی بھی عہد الفی عبودیت ہی اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے ولا رق و بے رسول ہی فطاعت ہی عہد اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے صرف اللہ کی عبادت اور صرف اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی عبادت اللہ کے رسول کی بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق یعنی اتباع الکتاب و سننا یہ ہدایت ہے یہ صراط مستقیم ہے اس دن المستقیم ہدایت کے متعلق ایک اور بھی ہے یہاں پہ بحث وہ اگر زندگی رہی کل کے درس میں انشاءاللہ بتلاؤں گا وہ یہ ہے کہ اللہ نے مثلا کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ قرآن پڑھنا خود ہدایت ہے یا کسی نے نماز شروع کی ہے تو نماز پڑھنا خود ہدایت ہے تو ہدایت کے اندر پھر ہدایت مانگنا اس کا کیا مطلب ہے اس بات کی اچھی وضاحت ہے وہ کل کے درس میں انشاءاللہ بتلاؤں گا وب اللہ تعالیٰ توفیق و صلی اللہ وسلم علیہ نبینہ محمد ولال وصحب اجمعین یہ کچھ لوگوں کو شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی ہم تو صرف ایک آیت پڑھتے ہیں یعنی صرف آیت پڑھتے ہیں آیت کی کمی اور بیشی کی طرف آپ نہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنی نئی باتیں معلوم ہوئی ہے اور ہمیں کتنی چیزوں کے بارے میں علم ہوا ہے علم حاصل کرنا مقصود ہے ویسے اگر آپ کل قرآن کریم کی رٹا لگائیں اور آپ کو کچھ بھی نہ ہو پاتا ہو دن کے بارے میں تو وہ علم نہیں ہے تو استقامت سے کام لینا ہے